گناہوں کا تدارک جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے مثلا نماز میں سستی زکوٰۃ میں غفلت غیر محرم کی طرف دیکھنا بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا کسی بدعت کا معتقد ہونا گانے باجے سننا یا شراب پینا وغیرہ ان گناہوں پر استغفار کے بعد ان کا تدارک کی کوشش کرنی چاہیے اپنی قضا نمازیں ادا کرے قضا روزے پورے کرے حج اور زکوٰۃ میں جو کمی کی اسے پورا کرے نظروں کی زیادہ حفاظت کرے قرآن مجید کے پہلے سے زیادہ تعظیم کرے غریبوں کو عمدہ شربت پلائے جتنی دیر گانے سنیں اپنے وقت کا اندازہ لگا کر اتنی دیر تلاوت سنے کوئی دینی درس واز یا بیان سنے قرآن مجید خرید کر وقف کرے یعنی جس قسم کا گناہ ہوا اس کے بالکل برعکس اور ضد والی نیکی کرے تاکہ گناہ کی تاریکی نیکی کے نور سے زائل ہو جائے مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کفارہ صرف رنج و غم ہی ہوتا ہے چنانچہ سچی توبہ کے بعد اگر کچھ مشکل حالات اور کچھ رنج و غم کی کیفیت آ جائے تو اس پر پریشان نہ ہو یہ تو اس کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہوتی ہے چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوتے جو گناہ کا کفارہ بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت رنج ڈال دیتا ہے وہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں